میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں ہماری آپ لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں نہ ہمیں آپ لوگوں کی کرسیاں چاہیے ہم تو اپنی بہن کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں ہم تو بابری مسجد کا رونا رو رہے ہیں ہم تو مسلمان نوجوان کو کفر کے پنجے سے نکال کے غیرت کے اسٹیج پہ لانا چاہتے ہیں ہم تو ایمان کی فضائیں جاری کرنا چاہتے ہیں ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے امریکہ اور انگلینڈ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے ہم سے دشمنی مول نہ لے لینا اس لیے کہ ہم میں شہدا ہے ہم میں غازی ہے یہ اللہ کے اولیاء ہے ان کے گھوڑوں کے پیشاب کو بھی اللہ نے نیکی قرار دیا ہے ان کے قدموں کی خاک کو بھی اللہ نے نیکی قرار دیا دیا ہے اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو پھر رب تم سے ٹکرائے گا